تراویح کی دعا تراویح ترویح کی جمع ہے تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد بیٹھنے اور آرام لینے کو ترویح کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے رمضان کی اس نفل نماز کو تراویح کہتے ہیں ترویہ یعنی ہر چار رکعت کے بعد بیٹھنا اور آرام لینا مسنون ہے ترویہ میں یہ دعا پڑھیے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والجبروت سبحان لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللہم عجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر پاک ہے حکومت و اقتدار والا پاک ہے عزت و عظمت حیبت و قدرت اور بڑائی اور دبدبے والا پاک ہے وہ زندہ جاوید بادشاہ جو نہ سوتا ہے اور نہ کبھی اس کے لیے فنا ہے نہایت پاک و برتر عیوب سے منزہ ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں کا پروردگار اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پروردگار خدایا ہم کو دوزہ کی آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیے اور اگر ہو سکے تو پورا قرآن نماز میں سننے کی کوشش کیجیے تراویح کسی ایسے حافظ کے پیچھے پڑھیے جو پورے احترام دلبستگی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس طرح قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اعتدال کے ساتھ پڑھے کہ زیادہ تاخیر کی وجہ سے مقتدی بھی نہ اکتائیں اور قرآن پاک بھی اس طرح صاف صاف پڑھا جائے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو قرآن کو بے پناہ روانی کے ساتھ بے سوچے سمجھے اس طرح پڑھنا کہ گویا سر سے ایک بھوج اتارا جا رہا ہے در حقیقت قرآن کے ساتھ بڑا ظلم ہے خدا کی کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو دل کی آمادگی طبیعت کی حاضری اور انہمات کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالی جائے اسی طرح تراویح کی نماز بھی سکون و اعتدال کے ساتھ پڑھنی چاہیے لاپرواہی کے ساتھ رواں دواں رکو و سجود کرنا نماز کے مقصد سے غفلت بھی ہے اور نماز کی لذت سے محرومی بھی